حفظ اور ابو معاویہ نے بھی عامش سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیاسی